ایمان کے ایک اور پہلو کو لیجیے قرآن میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے مما مما عرف عرف من من الحق الحق اسی طرح حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے ارشاد ہوا ہے کہ جس شخص نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی علاج نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا حدیث کے الفاظ یہ ہیں من عالما انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے معرفت اور علم کسی چیز کو شعوری طور پر پانے کا نام ہے جب آدمی کسی چیز کو شعوری طور پر پائے تو ایسا پانا محض بے اثر عقیدہ یا جامع نظریہ نہیں ہوتا وہ آدمی کے پورے وجود میں سما جاتا ہے وہ آدمی کی پوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے